بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر مجاہدین کشمیر ذاکر موسا شہید رحمہ اللہ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے آمین جنت نذیر وادی کشمیر کے مجاہد فرزندان توحید کا کاروان شہداء بہت بڑا اور وسیع و عریض ہے اس کاروان شہداء میں عظیم ترین شخصیات شامل ہیں ان عظیم مجاہد شخصیات میں ایک نیا نام کمانڈر امیر ذاکر موسا شہید رحمہ اللہ کا ہے چونکہ جہاد کشمیر پر طویل عرصے سے آئی ایس آئی یعنی انتہائی شریر ادارے کی تھانے داری چلی آ رہی ہے اس لیے کشمیر کاز سے دوری ہی رہی اگرچہ ہمدردی اور غمخاری الحمد ہر وقت ہمارے دلوں میں قائم ہے لیکن امیر ذاکر موسا رحمہ اللہ کے بیانات کے اقتباسات پڑھنے کو ملے تو دل واللہ ہی باغ باغ ہو گیا کہ کتنا عظیم انسان تھا جس نے جہاد کشمیر پر سیاست چمکانے والوں کے نقاب کو نوچ ڈالا یقیناً جہاد اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے پاکستان یا ہندوستان کی رضا کے لیے نہیں ہوتا امیر داکر موسا شہید رحمہ اللہ نے تحریک طالبان پاکستان کے سب دھڑوں کو اتفاق و اتحاد کی تلقین کر کے بہت بڑی خیر خواہی کی اللہ تعالی تمام مجاہدین اور مسلمانوں کو ایک اور نیک بنائے اور امیر داکر موسا شہید رحمہ اللہ کے مقامات کو بلند فرمائے آمین آج ذاکر موسا ہم میں نہیں رہے وہ وہاں چلے جہاں ہم سب نے جانا ہے اللہ ان کو اپنے رب کے ہاں بھی سرفراز کرے جیسے دنیا میں اللہ نے ان کو عزت دی ان کا عظیم الشان جنازہ اہل کشمیر کی ان سے محبت اور مکاروں سے نفرت کا بین ثبوت ہے اللہ تعالی جہاد و مجاہدین کشمیر کو راہ حق پر ثابت قدم فرما کر آئی ایس آئی جیسے قبیس اداروں کے شکنجے سے نجات عطا فرمائے اور اللہ کی حاکمیت کو قائم اور دائم فرمائے آمین یا رب العالمین ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا اللہ تعالیٰ ذاکر موسا شہید رحمہ اللہ کے جانشینوں کو بھی ان کے بہترین پر خلوص نظریات و افکار پر ثابت قدم رہ کر جہاد و مجاہدین کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ